سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے فوج شدگان کو قبر میں اتارو تو یہ دعا پڑھا کرو اللہ کے نام کے ساتھ اور اس کے رسول کے طریقے پر حدیث نمبر بتیس سو اٹھاون مسنت احمد